حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا سودا کرنے والے دو افراد کے درمیان سودا مستقل نہیں ہوتا حتیٰ کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں مگر خیار والی بیع کا حکم الگ ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو تراسی